انہوں ایک مائی نے آخیا بزرگا دس کنجری سی تیری داڑی چنگے میرے کھوتے چنگی انہیں فرمایا مائی ہوں نہیں جواب دے سکتا موت آوے گی ایمان تے مر گیا تے پھر وال تین دساگا جی مینو اس لیے پتا لگ گیا کہ میں ایمان نال جا رہا ہاں، اس لیے تین میں کون اچھا ہے وقت وشال آپ نے اس کنجر نو سدایا فرمایا بی بی تیرے کھوتے دی پوچھل نالوں میری داڑی دے وال چنگے اس آخیا بزرگ تو اس لیے کیوں فرمایا ہوں میں ویخ لیا اللہ دی رحمت فرشتے میرے لینا ہے کھڑے الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه سبحان الله جو کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں کہ بس وہی پالنے والا ہے ہم کسی کی طرف اور کسی اور کی طرف اب ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہاں کسی اور کی کے ساتھ ہم امیدیں نہیں لگاتے ہم اپنے مالک سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں وہی پالنے والا ہے لہذا اسی سے مانگیں گے اسی اسی کو رازق سمجھتے ہیں اسی اسی اسی سے مانگیں گے کی اطاعت کریں گے اسی کی فرما برداری کریں گے جہاں کوئی مالک کے خلاف کرنے پر رزق اور معاش کے لالچ میں ہمیں مبتلا کر کے مجبور کرنا چاہے گا نا اس مالک تالا کے ساتھ جو ہم امیدیں وابستہ کر چکے ہیں جو ہماری امید وہاں سے توڑ کر اپنے ساتھ لگانا چاہے گا اور اپنے لالچ میں پھنسانا چاہے گا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے دین کو اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتے یہ مطلب ہے استقامت کا پکے رہنے کا جس نے خالق کو رازق سمجھا پکی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے خلاف چل کر رزق تلاش نہیں کرے گا یاد رکھنا سبحان اللہ کیوں اس کو پتا ہے رازق وہ ہے جس جو جو رزق دینے والا ہے میں اس کو راضی کروں کہ ناراض کروں سبحان اللہ راضی کروں گا تو رزق دے گا ناراض کروں گا تو پھر تو عذاب میں مبتلا کر دے گا وہ لہذا جو آدمی خالق تعالی کو رازق سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ چکر بازی حرام زدگی میں کبھی رزق تلاش نہیں کرتا اور جو دوسرے ذرائع نجائز سے نجائز دھندے سے جناب جھوٹ اور فراڈ اور چکر بازیوں سے رزق تلاش کر رہا ہے سمجھ لو یہ لائن اس کا اعتقاد خراب ہو چکا ہے یہ رزق بندوں کے کے ہاتھ ہاتھ میں سمجھتا ہے خالق میں نہیں سمجھتا اور یہ اپنے ہاتھ میں سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے جیسے چکر بازی کروں گا ویسے رزق آتا رہے گا لیکن پھر خدا کو رازق اگر خدا تیرے چکر بازی کے ساتھ چکر کھاتا رہتا ہے تو پھر خدا ہی کیا ہے خدا وہی ہے کہ تو لاکھ پھرتا رہے جو اس کی تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہے وہ نہیں پھر سکتا جتنا اس نے لکھا ہے اتنا ہی دے گا جی جس تو اپنی مرضی سے اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا اور زیادہ یا کم نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو مومن کا اعتقاد جب یہ ہوتا ہے کہ رازق اللہ ہے تو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے وہ رزق تلاش جو اس دوسرے دندے نجائز طریقے سے رزق مانگ لے رہا ہے اور تمہیں کہتا ہے جی کیا کرے جی یہ دنیا داری ہے جی دیکھے دنیا کدھر جا رہی ہے فلان ہے سمجھو یہ لانتی ہے اس کا اعتقاد خراب ہے یہ مشرق اندر ہو چکا ہے اگر یہ موحد ہوتا صاحب توحید ہوتا تو یہ کہتا رازق وہی ہے ایک یہ میں غلط طریقہ غلط راستہ غلط دروازہ کیوں میں پکڑ رہا ہوں میں اسی کا دروازہ پکڑتا ہوں ہاں جی اس کا قانون ہے ایک در بند سو در سمجھ نہیں آئی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہمارا اقبال کہتا ہے اور لائن مسلے تمہیں شرم نہیں آتی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے بتوں سے کس کو بت کہا ہے انگریزوں کو بت کہا ہے مالداروں کو بت کہا ہے ہاں جی بےمان لوگوں کو بت کہا ہے وہ کہتا ہے مسلمان کیسا مسلمان ہے ہاں۔ تم بندوں سے امید رکھتا ہے کہ ادھر سے رسک ملے گا ان کی فرما برداری کروں گا تو ان سے رسک ملے گا خدا سے نہ امید اور تجھے خدا سے اتنا اعتماد نہیں ہے کہ جب اس سے لگاؤں گا اس کا بنوں گا تو مجھے رسک دے گا تم یہ کہتے ہو کہ اگر اس کے بن گئے تو بھوکھے مر جائیں گے وہ کہتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے نہ امید مجھے بتا اقبال تمہیں کہہ رہا ہے ہمیں کہہ رہا ہے مجھے بتا کلمہ پڑھنے والے اور کافری کیا ہے ذرا بتا تو صحیح کافروں کے کوئی سینگ نکلتے ہیں وہ اقبال کہتے ہیں بھائی کافر کوئی داڑھی بھی ہوتی ہے کافر کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے صرف اتنا ہے ایمان نہیں ہوتا مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اچھا یہ سکولی طبقہ اقبال کے بڑے نام لیتا ہے اقبال کا یوم اقبال مناتے ہیں کبھی اقبال کے جناب وہ فنکشن ہو رہا ہے اقبال کے لیے فلان ہو رہا ہے سیمینار ہو رہا ہے ایسے ہے نا ان لائنوں سے پوچھو اقبال تو تمہیں کافر کے سوا بولتا ہی نہیں ہاں، کیسے لائن ہو تمہیں فدو اتنا ہی پتا نہیں ہے وہ تمہیں کہتا کیا وہ کہتا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری ایمان سے بتاؤ سکولی جو ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم یار سکول نہیں پڑھیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے وہ انگریز سے اگر ٹوٹ گئے کہاں سے کھائیں گے وہ کہتا ہے لاکھ لانا بتوں سے تجھ کو امید ہاں، فرق اتنا ہے کہ بت دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بے جان ہوتے ہیں ان کو کھتری پوچھتے ہیں ہندو لوگ پوچھتے ہیں ایک جاندار بت ہیں ان کو سکولی پوچھتے ہیں ان کو بےمان اور منافق مسلا پوچھتا ہے ایک بال فتوا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بتا کافری پھر کس کو کہتے ہیں معلوم ہوا ایمان یہ ہے کہ صرف امیدیں خدا کے ساتھ لگائے اور کفر یہ ہے کہ خدا سے توڑ کر لوگوں سے لگائے سمجھ نہیں تنزل ست نزل اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتے جس نے کہا میرا پروردگار میرے حضرت نے مجھے یہ نقطہ بتایا ہاں ہاں ہاں ہمارے اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف زمکشری بہت بڑا محتضلا کا بد مذہب لوگوں کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے زمکشری اس کی تفسیر کشاف ہے میرے پاس چار جلدوں میں مختلف چھاپے اس کے مارکت الارا تفسیر ہے پوری دنیا میں مشہور ہے امام راضی کی تفسیر ہے تفسیر کبیر اقبال فرماتے ہیں وہ مولوی جب تک تیرے دل پر نبی کے واسطے سے اللہ کی کتاب کے معنی اور راز نہ اتریں نہ کشاف تفسیر والا تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے نہ امام راضی حل کر سکتا ہے دیکھو وہ سب کچھ ہم پڑھتے رہے لیکن نہیں مسئلہ حل ہوتا تھا مجھے حضرت صاحب نے اتنا ہی صرف فرمایا فرمایا یار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رب اللہ یہ نہیں فرمایا اللہ میں تو پہنچ گیا بھائی وہ بات کرتے ہیں میں تو پھر ان کی پھر ان کی برکت سے میں تو پھر ہوتا دن ہو جاتا ہوں پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کے اندر غوطے مارتا رہتا ہوں اور نئے نئے موتی نکالتا رہتا ہوں آپ فرماتے اتنا ہی بات کہی یہ اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو کہتے ہیں ہمارا محبود اللہ ہے محبود کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الہ کا پرورتگار کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو ارے پالنے والا دیکھو تم کہتے ہو یار ماں باپ پالتا ہے بچے کو اب کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا خیال وہی رکھتا ہے بچہ کوئی نہیں کماتا کماتا کمانے کے قابل ہی نہیں ہوتا لیکن پالنے والے جب والدین ہوتے ہیں تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے تو اللہ حقیقت میں پالنے والا ہے یہ تو صرف ظاہر پردہ ہے مجاز ہے حقیقت میں وہ پالنے والا ہے جب وہ پالنے والا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو کہیں ہمارا پالنے والا اللہ ہے جس طرح بچے کو فکر نہیں ہوتی روزی کی پالنے والوں کو ہوتی ہے جب مومن یہ کہے دل کے ساتھ ہاں۔ کہ مجھے پالنے والا ہے تم مستقام پھر اسی پر ڈٹ جائے ادھر ادھر کبھی اس کے پاؤں نہ لڑ ہے آسا اندر شکنان پائے وہ کہ بالکل وہی پالنے والا ہے اب مجھے فکر اس کی رکھنی ہے اس نے فکر میری رکھنی جس طرح کے خیال والدین خیال رکھتے ہیں بچہ تو خیال اور جھلو جی حقیقت کھل جائے نا تو راز یہی ہے ہاں وہی خیال رکھتا ہے ہمارا ہمیں اتنا اپنا خیال نہیں ہوتا جتنا وہ رکھتا ہے لیکن ایک لانتی پردہ نفس نے ڈال رکھتا ہے جس کا جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے اور اندر سے دل کے اندر سے یہ پردے اٹھتے جاتے ہیں یعنی کیا مطلب یہ خیالات غیروں کے پیروں کے خیالات کو پردے کہتے ہیں پتہ نہیں تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں دل میں کون سا پردہ ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ خیالات جو ہوتے ہیں انہیں کو پردہ کہتے ہیں بزرگ لوگ سمجھ ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں ایک چیزیں نظر نہیں آتی جو نظر آتی ہیں ان کو صورت کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی ان کو مانا کہتے ہیں حقیقت کہتے ہیں مانا اور حقیقت تو عالم معنی مانا کیوں باتیں سمجھانے کے لیے بزرگ لوگ ہمیشہ مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل قلم سال بوہا لنا سے فرمایا یہ مثالیں ہیں مثالیں ہیں ہم دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے سمجھتے وہی ہیں فرمایا جو علم ہے اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں فرمایا بات تو یہ اللہ یہ مثال ہے پردہ کیا پردہ پردہ وہ کہتے ہیں جی دل کا پردہ اٹھ گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دل کے خیالات جو غیروں کی طرف تھے وہ ختم ہو گئے حقیقت سامنے جب جب خیال خالق کی طرف جاتا ہے اس وقت سمجھو پردہ اٹھ گیا جب ادھر سے ہٹ کر مخلوق کی طرف جاتا ہے تو پردہ پڑ گیا کسی کو پردہ کرے اور پردہ کہاں ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی تو فرمایا رب اللہ جو کہتے ہیں ہمارا پالنے والا تم مستقام پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں اب جس نے سن سنو بھائی مومن کو اگر کوئی آدمی غلط راستے پہ لگانا چاہتا ہے اور کہتا ہے آؤ جی لالچ دیتا ہے لالچ میں تو میں یہ دوں گا تمہیں فلاں چیز دے دوں گا فلاں تیری ترخواہ لا دیا گا تیرے پیسے نہیں دے دیا گا یا ڈر دے وے تیرا رسک بند کر دیا گا تیری روزی خبر خبردار میں تیرو کر دیا گا وہ کہتا جی میرا پالنے والا اللہ ہے کیا کہتا ہے پالنے والا یہی جواب ہے اور یہی اعتقاد ہے جو مومن کو ہر جگہ پر قائم رکھتا ہے سمجھ نہیں آئی اور یہی اعتقاد جب پکا ہو جائے اور اندر سے نہ نکلے اس وقت کہتے ہیں یقین کی دولت مل گئی اقبال جس کی بات کرتے ہیں یقین پیدا کرائے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا وہ یقین جس یقین کے پیدا کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ یہی یقین ہے جو آج ہم میں نہیں رہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر بھروسہ کرو جس طرح بھروسے کا حق ہے فرمایا اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دے اللہ کیا مطلب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں سمجھائی ہیں کہ ایک تو پرندوں کو فکر نہیں ہوتی دن کو کہاں سے لیں گے کیوں بھائی چل مستقبل کی فکر پرندوں میں ثابت کر دو میں ناک کٹ کٹوا دوں گا اپنی نہیں ہے یہ ایک وانتی فکرا چلتا ہے مستقبل بنائیں گے مستقبل کا یار بچوں کا مستقبل تو کم کم از سوچ اور تو مستقبل سوچتا ہے بندر تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لمحہ بھر کیا ہو جائے گا تیرے بچہ ابھی جی زندہ ہے لمحے کے بعد وہ بھی مر جائے تو بھی مر جائے لانتی تو مستقبل کا جب پتہ نہیں تو سوچنا کتنا بڑی بے وقوفی ہے کوئی بھائی کا لال کا ہے مجھے مستقبل کا علم ہے بولو تو کہہ سکتا ہے تو مستقبل کے متعلق سوچنا کتنا بے وقوفی ہے ہاں ایک بات ہے ایک مومن کو پکا ہے کہ وہ مستقبل ہے جو آنا ہے ایک موم ایک مستقبل ایسا ہے جس کے متعلق مومن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت آنا ہے وہ ہے موت اور موت کے بعد حشر بے شک اور جنت دوزخ یہ ہر کے مومن کو یقین ہے کہ یہ ایسا مستقبل ہے جو نہیں ٹلے گا رہا دنیا کی زندگی کا مستقبل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ہے یا نہیں ہے جب نہیں ہے تو یہ کتے کیسے عجیب خدو لانتی میں کہتا ہوں صرف ظالم کلمہ تو چھوڑ دو ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا باعث تو نہ بنو لین شرم کرو رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو ظالموں وہ نبی جن کی امت بننے کی تمنا نبی دل کے اندر رکھتے رکھتے چلے گئے اس کو شرمندہ کرتے ہو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا یہی نکتا بتا دیا کہ دیکھو جانور ہیں پرندے ہیں ان کے دل کے اندر کوئی مستقبل کی روزی کا خیال نہیں بڑے سکون سے رات گزارتے ہیں بے فکری کے ساتھ رات گزارتے ہیں دن کو جدھر رخ آتا ہے اڑ کر چلے جاتے ہیں ریز کا آگے منتظر ہوتا ہے فرمایا تم خیال چھوڑ دو یہاں پر یہی اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں مثال دے کر کہ تم خیال چھوڑ دو کل کیا ہوگا کہاں سے کھائیں گے تو اس کل کی سوچ جو تیرے اوپر لٹک رہا ہے ہر صورت میں آنے والا ہے جس کو کل قیامت کا دن کہتے ہیں موت کہتے ہیں اس کیا اس کل کی فکر میں تو اٹھ اس کل کی فکر میں سو رہا رزق جدھر چل پڑے گا آگے منتظر ہو دوسرا مسئلہ یہ سمجھا دیا پرندوں کے ساتھ مثال دے کر کہ بیٹھے نہیں رہنا گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہنا سمجھ نہیں پا رہا وہ اڑ تو حرام نہ بن جائے حد حرامی میں درویشی نہیں ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان رزق کی تلاش جو مومن پر ضروری کی گئی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ نہیں نہ کرے گا تو نہ ملے گا نہ کرتا تو نہ ملتا یہ بکواس ہے اس وجہ سے رزق کی تلاش ضروری کی گئی ہے کہ حج حرامی نہ آ جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جب کسی کو نکما بیٹھے دیکھتے ہیں کوڑا لے کر پیچھے چڑھ جاتے ہیں فرمایا خبردار یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو جڑا ویلا بیٹھا ہوئے گا میں چھتر مارا گا سڈے درویش بیلی جڑے نے یہ سمجھتے ہیں درویش ہی ہے ویلے سو چڈیا کا سمجھ نہیں آئی پروفیسر کو جتنا مرضی مارو پروفیسر نہیں مر سکتا صرف بچے سکول نہ جانے دو اس کا ماں ہی مر گئی تو بھائی آپ تنزلو ہو تنزل علیہم علیہ اللہ جو کہتے ہیں ہمارا پالنے والا اگر مومن یہ اعتقاد کرے پالنے والا اللہ ہے تو پھر گاڑی میں عورت بٹھائے گا کنڈکٹری کے لیے تاکہ اس کے ساتھ کنڈکٹ ہو اور جب اس کے ساتھ ہو جائے گا کنڈکٹ تو پیسہ تو دریا کی طرح چل وہ ٹی وی کے آسرے گاڑی چلائے گا نجائز دھندوں کے ساتھ رزق کمائے گا جو کہے یہ کہتا ہے میرا پالنے والا اللہ ہے ہاں۔ ثم استقام پھر پکے ہو جاتے ہیں سنو یہ کہنا کہ ہمارا معبود اللہ ہے محبود اللہ اللہ ہے یہ آسان ہے جب کوئی آدمی توجہ کرو نا جب کوئی آدمی خنزیر دین کا ڈکیٹ آدمی انسان کے راستے میں تیر کے راستے میں ڈاکہ ڈالتا ہے نا تو اس وقت بے ایمان آدمی جو ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز معبود اللہ ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پالنے والا اللہ ہے ہم تیری نہیں مانتے ایسے آپ کو کروڑوں نمازی ملیں گے نماز پڑھیں گے لیکن جب آئے گی بات دین کی اگر اس نے کہہ دیا دین چھوڑو ورنہ روزی بند یہ بات دین کی ہے یہ چھوڑ دو ورنہ روزی تو وہ فوراً جو نمازی ہے صرف نا جو کہتا ہے محبود اللہ ہے وہ کہے گا سر ٹھیک ہے سر بالکل ٹھیک ہے سنو کی لگے سر روز یہ مسئلہ نکلے کریے اس طرح کے کروڑا نمازی لانتی لبن گے وہ یہ کہنے والے کیا وہ کہے ہماری غلط اور نجائز دین کے مخالف بات مان وہ یہ مطالبہ رکھے اور آگے سے یہ کہے رب اللہ میرا پالنے والا اللہ ہے تو نہیں ہے میں نہیں مانتا یہ نمازی آپ کو کم ملیں گے اللہ انہی کے متعلق فرماتا ہے جل شانو انہی کے متعلق فرماتا ہے علیہم الملائکہ ان پر فرشتے آتے ہیں مرنے کے قریب موت کے قریب موت سے پہلے کچھ لمحات فرشتے آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ بھائی جنت انتظار کر رہی ہے آپ کا تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ڈرنا نہیں ہے آپ ڈرنے کا وقت گزر گیا تمہارا دنیا میں رہ کر خدا سے ڈرتا تھا دنیا میں رہ کر دوزک سے ڈرتا تھا اب اللہ تخاف ہوں اب نہیں ڈرنا کیوں کہ وہ امتحان تھا گزر گیا اب تو انعام ہے کامیاب ہو گیا اب انعام کا وقت ہے اللہ تخاف ہوں ولا تحزن اب گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا بل اب جنت پر جنت پر خوش ہو جائے یہ رب اللہ جو کہتے ہیں اور پھر قائم ہوتے ہیں انہیں پر یہ اس طرح فرشتے آتے ہیں اس طرح کیا آتے ہیں فرشتے فرشتے آتے ہیں تو یہ بات میں نے کیوں چھیڑی تھی فرشتوں کی مرنے کی وہ بزرگ اللہ نے اللہ کے بزرگ نے کہا میں اس وقت بتاؤں گا تو اس وقت رب اللہ کہنے والے تھے اور کہہ کر پھر استقامت کرنے والے تھے جب وقت آیا فرشتے آ گئے انہوں نے کہا بلاؤ میں اس کو جواب دیتا ہوں اب میری داڑھی کے بال اچھے ہیں سمجھ آ رہی ہے جب آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلے تھے نا تو انہوں نے میری بے حرمتی کی ہے تو میرے دل نے جھٹکا کھایا یہ کیا کہہ رہا ہے بزرگ جو اللہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا جب اللہ کے پیچھے ان کو مار پڑتی ہے نا وہ کہتے ہیں ابھی تو عزت ہوئی ہے تیری نیت صحیح سی لیکن حالے اس نیت کے اندر بھی کمزوری سی اسلح کی لوڑ ہے سمجھ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی اللہ

جب اللہ کا حکم ہو نبی کی شریعت کا حکم ہو لڑو اس وقت پھر نہیں سوچنا کہ کی بلاؤں کر مومن حکم کا پابند رہتا ہے اپنے جذبات کے ساتھ تھوڑا چلتا ہے وہ سمجھ نہیں آئی بھائی اللہ تعالیٰ Yes.